جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے اس کی تعریف آگے آئے گی آپ نے فرمایا آدمی تین طرح سے ہی کاشتکاری کر سکتا ہے زمین آدمی کی اپنی ملکیت ہو تو اسے کاشت کرے یا کسی نے اسے عطیہ دی ہو تو کاشت کرے یا سونے چاندی کے بدلے کرائے پر لی ہو سننے ابو تاود حدیث نمبر تین ہزار چار سو